عمر بن علی نے بیان کیا ان سے محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے عاصم احول نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب قاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک قنوط پڑھتے رہے میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو